ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ایک بشارت دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ آپ کا لشکر دشمن پر غالب آ گیا ہے اس وقت آپ کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا آپ اٹھ کر سجدے کی حالت میں گر گئے پھر بشارت دینے والے سے سوال و جواب کرنے لگے اس نے مختلف باتیں بتائیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے حکومتی معاملات کی والی ایک عورت بن گئی ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ ارشاد دہرایا حدیث نمبر دو ہزار اکتیس مسند احمد